وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے اصحاب عقل و خرد قصاص میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے شاید کہ تم اس کی وجہ سے قتل و خوریزی سے بچتے رہو گے اس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کی عظیم حکمت بیان فرمائی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے اس لیے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا اسی طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا دیکھ لیں گے تو دوسروں کو قتل کرنے سے خائف رہیں گے لیکن اگر قتل کی سزا قتل کے علاوہ کچھ اور ہوتی تو شاید شر کا وہ دروازہ بند نہ ہوتا جو قاتل کھول دیتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ السیاست الشرعیہ میں کہتے ہیں کہ قتل کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک قتل عمد یعنی کوئی کسی کو قصدن قتل کر دے اس قتل پر قصاص واجب ہو جاتا ہے مقتول کے ورثہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں چاہیں تو معاف کر دیں یا چاہیں تو دیت لے کر معاف کر دیں اور قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں ہوتا اگر کوئی شخص معاف کر دینے اور دیت لے لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دیتا ہے تو وہ پہلے قاتل سے بڑا مجرم ہے اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا قتل کر دینا واجب ہے اس کا معاملہ مقتول کے ورثہ کے حوالے نہیں ہوگا نمبر دو قتل شبہ عمد یعنی کسی نے ظلم و عدوان کی نیت سے کسی کو کوڑے یا لاٹھی وغیرہ سے مارنا شروع کیا اسے جان سے مار دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو اس کی دیت سو اونٹ ہے جن میں چالیس اونٹنیاں حاملہ ہونی چاہیے نمبر تین قتل خطا جیسے کسی نے شکار کرنے کے لیے تیر چلایا اور وہ کسی آدمی کو غلطی سے اور لا علمی میں لگ گیا اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت اور کفارہ ہے فوائد نمبر ایک جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا نمبر دو مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا نمبر تین والدین کو اولاد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا نمبر چار جمہور علماء کا مذہب ہے کہ ذمی آدمی مسلمان کے برابر نہیں اس لیے مسلمان کو ذمی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا